wonderful gift after but also full of nutrition موسم سرما کے آتے ہی لوگوں میں کھانے پینے کا رجحان بڑھ جاتا ہے نت نئے کھانے گھروں میں اور بازاروں میں تیار کیے جاتے ہیں جن کو لوگ کھا کر لطف اندوز ہوتے ہیں اسی طرح غذائیت اور توانائی سے بھرپور جو آلو سے ملتی جلتی سبزی ہے جس کا نام شکر گندی جی ہاں شکر گندی سردیوں کی سوغات ہے اور قدرت کا انمول تحفہ ہے شکر گندی کا شمار غذائیت سے بھرپور دس سبزیوں میں کیا جاتا ہے آلو جیسی شکل اور غذائیت رکھنے والی شکرگندی اصل میں ایک جڑ ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور انگریزی میں سویٹ پوٹیٹو کہتے ہیں بچے ہوں یا بڑے ہر شخص شکر گندی کو بڑے شوق سے کھاتا ہے ایک شکر گندی میں اتنا وٹامن اے موجود ہوتا ہے جو آپ کے جسم کی ایک دن کی وٹامن اے کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اس کا استعمال ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے گردے اور میدے کے السر کے لیے نہایت مفید ہے اور آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہے شکر گندی میں پائے جانے والا پوٹاشیم ذہن کو نارمل انداز میں کام کرنے میں مدد دیتا ہے سو گرام شکر گندی میں موجود غذائیت کی بات کی جائے کیلریز چھیاسی fats zero point one gram zero فیصد سوڈیم پچپن ملی گرام دو فیصد پوٹاشیم تین سو سینتیس ملی گرام نو فیصد کاربوہائیڈریٹ بیس گرام چھ فیصد protein one point six gram تین فیصد وٹامن اے دو سو تراسی فیصد وٹامن سی چار فیصد کیلشیم تین فیصد آئرن تین فیصد وٹامن بی سکس دس فیصد میگنیشیم چھ فیصد یوں تو شکر گندی کو مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے لیکن اس کو بنانے کے دو بہت عام طریقے ہیں ایک تو اسے ابال کر استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا نہایت ہی منفرد ہے ایک بڑے سے ڈبے میں گرم ریت بند کر کے یا پھر بڑی سی جالی کے اوپر رکھ کر اسے پکایا جاتا ہے کوئلوں میں پکنے والی شکر گندی ابالی ہوئی سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے اللہ جل ان نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے